السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ تھرٹیتھ لیکچر ہے جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی جو ٹاپک لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا وہ تھا پبلک فائنینس اور ہم نے انٹر پروونشل ریلیشن شپس پر بات ختم کی تھی آج جو ٹاپک ہم شروع کریں گے وہ اس سے تھوڑا بہت تھوڑا سا جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی اور انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول میکینزمس جو ہیں ان کی ہم بات کریں گے تو آج کے لیکچر کا جو اوور ویو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی میں کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ کور کریں گے آج ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی میں جو آپ کے سامنے سلائڈ پر لیکچر کا اوور ویو دیا ہوا ہے اس میں ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے فرسٹ آف آل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے پھر ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی کے کون سے میکینزم ہیں جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے میکینزمس کیا ہیں کس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی آرگنائزیشن میں کی جاتی ہے اب تھوڑا سا اس کا ریفرنس جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا آپ پچھلے لیکچرز میں پچھلے چند ایک لیکچرز تھے اس میں اس کا ریفرنس دیا گیا تھا لیکن آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ جو آفیشلز ہیں پبلک آفیشلز ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے جو انہیں آبجیکٹوز دیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یا انشور کیا جاتا ہے کہ وہ مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوں تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی جو لیونارڈ ڈی وائٹ نے دی ہے اس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ سلائیڈ میں دیا ہے it defines accountability as is the sum total of constitutional statutory administrative and judicial rules and precedents and the established practices by means of which public officials may be held accountable for the official actions تو اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو پبلک آفیشلس ہیں جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو وہ جواب دے ہیں اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے یہ ایک بڑا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے جس میں نہ صرف ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے بلکہ اس میں it's a sum total that means it is comprehensive it covers all the aspects like the aspects of judicial اور لیجسلیٹو اور جتنے اور پریکٹسز جو ہیں پریکٹسز کا مطلب ہے جو بھی اداروں میں کام کر کر کے جو ایک پریکٹسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ بھی ایک قسم کا کیس ان پوائنٹ بن جاتی ہیں اور ان کو بھی بطور یارڈ اسٹک میجر کیا یارڈ اسٹک استعمال کیا جاتا ہے پبلک آفیشلس کو جواب دہ قرار دینے میں جواب دہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ایکشنز ان کے ہیں ان وہ ان کی اس کے لیے وہ آنسریبل ہے تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی and it is a comprehensive and encompassing concept اب اس میں جو چیز ایک اور جس کی وضاحت ضروری ہے وہ ہے ریسپانسبلٹی عام طور پہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کو اکٹھا تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ بات یہاں پر بتانا کی ضرورت ہے کہ ذمہ داری جو ہے جیسے آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ذمہ داری ہے وہ کسی بھی آفیشل کی انڈیویجل کی پرسنل ہے and that relates to the moral dimension of the action of a public official لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جیسا آپ نے اس سے پریویس ڈیفینیشن میں دیکھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف پبلک ایکشنز تک محدود ہے یعنی جو افسران جو ہیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے جو اس کام کرنے کے دوران جو ان کے ایکٹس ہیں یا ان کا جو بہیویئر ہے they are accountable for that it does not cover the accountability does not cover the personal dimension the personal moral dimension لیکن جو ریسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ وائڈر کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی سے لیکن بہت سی کتابوں میں اس کانسیپٹ کو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی یا اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے اب جہاں پر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس کا کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ کانسیپٹ ہے کہ کسی چیز کا جواب دہ ہونا تو اس سے ایک چیز جو اور سامنے آتی ہے وہ ہے کانسیپٹ آف کنٹرول کہ یہاں پر ہم افسران کو جو لوگ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم ایک میکنیزمز ایسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے کنٹرول کا کہ اس اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ جاتا ہے تو کانسیپٹ آف کنٹرول کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے concept control means that we establish certain standards یعنی کوئی اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کو پہلے فارمولیٹ کیا جائے بنایا جائے اور اس کے بعد ان اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ ان کو ایکشنس کو میجر کیا جائے یعنی اور پھر دیکھا جائے کہ آیا جو پبلک آفیشلس کا ایکشنز ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں پورے اترتے جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں control is the process of ensuring that actual activities conform to establish standard and لیوسیجر control manager to monitor the effectiveness of manager so جو کنٹرول ہے وہ دو چیزیں میجر کرتا ہے یعنی اگر اسٹینڈرڈس ہیں ہمارے دو چیزیں اس میں کیا ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے گولز اچیو کیے یا نہیں اور دوسرا کہ وہ افیکٹو تھے یا نہیں یعنی گولز اچیو کرنے میں انہوں نے افیکٹولی وہ گولز اچیو کیے یا نہیں کیے تو یہ کنٹرول کا کانسیپٹ ہے جو کہ اسٹینڈرڈ سے منسلک ہے اسٹینڈرڈس ہیں ان کے اگینسٹ ایکشنس کو میجر کیا جاتا ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک ڈائگریم ہے جس میں وہی بات جو ورڈز میں کہی گئی اس کو ڈائگرامیٹیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے یعنی اس ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پہلا جو کانسیپٹ دیا گیا کہ first the establish standards standard establish کرنے کے بعد یو وی میجر پرفارمنس جو پرفارمنس ہے یا یوں کہہ لیجیے یہ پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے یا ان کے جو ایکشنز ہیں وہ پرفارمنس سے ہی ریلیٹڈ ہیں تو ان کو میجر کیا جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں جب کوئی بھی کام کرتے ہیں افسران آرگنائزیشن میں یا مینیجرز جو ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ does performance matches the standards کیا جو پرفارمنس ہے یا جو کام وہ کر رہے ہیں کیا وہ جو اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کیے گئے ہیں کیا وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو اگر تو جواب آتا ہے یس واقعی میجر کریں جیسے ڈائگرام میں دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق جو اسٹینڈرڈس پروسیجرز میتھڈز سسٹمز جو ہیں جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو اگر جواب یہ ہے کہ جی اسٹینڈرڈس کے مطابق کام ہو رہا ہے تو do nothing that is what the diagram is trying to explain you کہ do nothing that means the work is satisfactory but if the answer is no کہ ان اسٹینڈرڈ کے مطابق یا ان پروسیجرس کے مطابق یا سسٹمز اور میتھڈس کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر جواب یہ ہے ٹیک کریکٹو ایکشنس یعنی آپ جو ہے صحیح کرنے کے لیے یہ بتائیں ان آفیشلس کو اور ان مینیجرس کو یا افسران کو کہ وہ ان اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کریں ان پروسیجرس ان سسٹمس کے مطابق کام کریں جو کہ لیڈ ڈاؤن سسٹمس ہیں اب یہ آرگنائزیشن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنس میں سسٹمس میتھڈس اور پروسیجرس کیوں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ آپ کو اب تک ہم اتنا کور کر چکے ہیں یہ کورس یہ چیز آپ کو یہاں پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اسٹینڈرڈس یا پروسیجرز یا سسٹمز جو ہے ان کو ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب جو لوگ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ بات وضاحت سے سامنے ان کے سامنے ہو کہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے کس معیار کے مطابق کام کرنا ہے یا کس پروسیجر یا کس رول کے تحت کام کرنا ہے اور یہ تمام جو پروسیجرز یا رولز یا سسٹمز جو ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی بات ایک دفعہ کہی تھی لیکن میں ریپیٹ کروں گی کہ ہیومن بیہیویئر کو پرڈکٹیبل بنایا جائے پرڈکٹیبل یعنی یہ چیز اسٹیبلش کی جائے آرگنائزیشنز میں کہ سب لوگ ادارے میں یا آرگنائزیشن میں ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہا اس نے اس کام کو اس طریقے سے کر لیا اور خاص طور پہ یہ چیز اس وقت بھی اہم ہو جاتی ہے جب ہم فائنینشیل کنٹرول کی بات کرتے ہیں یا فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ جب پیسے کے لین دین یا ٹرانزیکشن سے کوئی بھی چیز ڈیل کرتی ہے یہ چیز اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کیا جائے یعنی جب ہم اسپینڈنگ آف پبلک منی کی بات کرتے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی بات کریں گے زیادہ ڈیٹیل میں لیکن یہاں اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب ہم خاص طور پہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول میکینزمس جو ہیں جو آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم جو ہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ منی کی جو اگر ٹرانزیکشنس کو پروسیجرس کے مطابق نہ کیا جائے تو دین اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ کہ اس کو ٹریس آؤٹ یعنی اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ what are the various of accountability پہلے یہ ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی بات کریں گے انٹرنل کنٹرول یا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے this is exercise within the organization جیسے کہ word itself self explanatory ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے حیرار کی ہے اس کے اندر ہی بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں یعنی جو سپروائزرز ہیں یا مینیجرز ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں سپروائز کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں of the actions of the people who are working below them تو یہ ایک within the system of the organization there is this internal system of control اور اکاؤنٹیبلٹی اچھا آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول کو انٹرچینجبلی استعمال کیا ہے یعنی آپ اگر اکاؤنٹیبلٹی کہیں اور کنٹرول کہیں اور کنٹرول کا کانسیپٹ ذہن میں اسی ڈائگرام کے تحت لے کر آئیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہے تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو دو ورڈز ہیں کانسیپٹس ہیں یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آپ مینیجرس uh, کو یا آفیشلس سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے ایکشنس کو uh, جو کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں ان کو وہ کس طرح سے ایکسپلین کر پائیں گے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اسٹینڈرڈس کے مطابق اگر کام نہیں ہوگا تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کیوں نہیں کیا گیا تو انٹرنل کنٹرول جو ہے جو ہیراکیکل بیوروکریٹک آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا میکنیزم ہوتا ہے کنٹرول کا وچ از انٹرنل کنٹرول پھر دوسرا جو قسم ہے اکاؤنٹیبلٹی کی یا کنٹرول کی وہ ہے external system of control external system of control یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے باہر کی کوئی آرگنائزیشن ہے ہوتی ہے جو اس کو ایکسٹرنلی اکاؤنٹیبل اس سے کوشچنز جو ہے وہ ریز کر سکتی ہے عام طور پہ جو آرگنائزیشنز اس ایکسٹرنلی کنٹرول کرتی ہیں وہ جوڈیشل یا لیجسلیٹو نیچر کی ہوتی ہیں یہ بات یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ جو پبلک کے ادارے ہیں یعنی پبلک آرگنائزیشن ہیں ان کا system of external system of control جو ہے وہ انہی کا صرف جوڈیشل اور لیجسلیٹو ہوتا ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ لیجسلیچر کو یا جوڈیشری کو جواب دہ نہیں ہوتی لیکن یہاں پر یہ بات کہہ دینا کہ وہ ٹوٹلی totally اس دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ان کی بھی ایک سوشل یا معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو قانون کے خلاف ہو اگر وہ ملک کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے تو انہیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا لیکن ان کے پبلک ان کے جو آفیشل ہیں وہ اس طرح سے جوڈیشری یا لیجسلیچر کو جواب دہ نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے public official system of accountability ہے ان کا وہ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو مختلف اقسام کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم یا میکینزمس ہیں وہ کیا ہیں تو انٹرنل جو سب سے پہلا ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل سسٹم ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو پروسیسز اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز کیا ہیں یہ ہم نے بات پبلک ایڈمنسٹریشن کے ریفرنس سے جو ہم اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل اس کے میکینزمز بھی دیکھے کہ کس طرح سے جو ایگزیکٹو ہے وہ کس طرح سے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ٹو دا لیجسلیچر لیکن ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے کیبنیٹ کیبنیٹ کی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور جو انٹرنل ایڈمنسٹریٹو پروسیسز ہیں اس میں جیسے کہ آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں اور it says this that in parliamentary system cabinet is at the apex of the executive right and prime minister direct the minister respective department and they are accountable to the cabinet یعنی پہلا جو ایڈمنیسٹریٹ پروسیس ہے اور آپ کو اب تک تو یہ بہت واضح ہے کہ کیبنیٹ کیا ہوتا ہے کیبنیٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں and the cabinet is headed by the prime minister so each minister who is in charge of his or her ministry then that is answerable in the cabinet for the action working of their own ministries so یہ ایک انٹرنل میکنیزم uh, ہے آف ایڈمنسٹریٹو پروسیس کا ان اے پارلیمنٹری سسٹم جہاں پہ منسٹرز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں ٹو دا کیبنیٹ پہلے ٹو دا کیبنیٹ اور پھر وہ لیجسلیچر کے بھی میں بھی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ وہ اس کا ایکسٹرنل میکینزم ہے لیکن انٹرنل میکینزم جو ہے جو پہلا اسٹیپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ہے the cabinet the ministers are answerable to the cabinet دوسرا جو میکنیزم ہے وہ ہے ہیراکیکل آرڈر اب ہیراکیکل آرڈر جو ہے اب تک یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ ہیراکیکل آرڈر میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ہیراکی ہے اور اب دیکھیے کہ ایک مینیجر ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے نیچے امپلائیز کام کرتے ہیں پھر جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے نیچے اور لوگ کام کرتے ہیں اور کسی بھی بیوروکریٹک اسٹرکچر میں جب ایک لیول سے دوسرے لیول پر ڈسیزن پہنچتا ہے تو جو نیکسٹ لیول پہ سپروائزر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے یا پبلک آفیشل ہوتا ہے وہ اس ڈسیزن کو اسکروٹنائز کرتا ہے یعنی وہ اس کو کائنڈ آف چیک کرتا ہے وہ اس کو اینالائز کرتا ہے اور پھر اس طرح سے ایک لیول سے دوسرے لیول پر جو ہے ڈسیزن یا پیپر جو ہے وہ پہنچتا ہے اور پھر اسی لیول سے جو پیپر ہے یا فیصلہ جو ہے وہ لوور لیول پر آتا ہے یعنی یوں کہیے کہ جب بھی کوئی ڈسیزن یا کوئی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ایکشن پبلک آفیشلز لیتے ہیں تو وہ یہ آن دیئر اون بیہیسٹ نہیں ہوتا every decision has to pass from one level to the other and to the next till it reaches the highest level and from the same level it has to come down where has has already eh, the various stages of hierarchy یوں کہیے کہ ہیراکی میں سے سب لیول پہ سے گزر کے ایک فیصلہ ہوتا ہے سو so, ہر لیول پر ایک قسم کا چیک اور بیلنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یوں ایک ورڈ میں نے اور استعمال کیا ہے چیک اینڈ بیلنس جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ورڈ تیسرا استعمال کیا ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا چیک اینڈ بیلنس اکاؤنٹیبلٹی اور control are the words which are used which convey same meaning and has got same purpose پھر تھرڈ جو ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل میکنیزم ہے وہ ہے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ اس کی ہم نے جب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کافی تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس کس طرح سے کی جاتی ہیں ان کے پیرامیٹرس کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس انفارمیشن کو ریلیٹ کریں جو ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کے کانٹیکسٹ میں پڑھا تھا لیکن جب ہم اس کو ریلیٹ کریں اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ جو پرفارمنس ایویلویشن میکنیزمس ہے یا اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹس یا biannual whatever the mechanism is in the organization they serve as a purpose to determine to make the official accountable for their actions so یہ بھی ایک جو performance evaluation report writing of performance evaluation report ہے یہ بھی ایک میکنیزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا یا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا پھر آ جاتے ہیں بجٹری کنٹرول اور یہ بھی انٹرنل میکنیزم ہے of accountability in the organization budgetary control جو ہے وہ بھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے یعنی بجٹ آپ دیکھیں ایک تو بجٹ جو ہے وہ کرتی ہے ministry of finance and it submits to the parliament for approval for getting appropriation لیکن اس کا جو انٹرنل میکنیزم ہے وہ بجٹری کنٹرول کا وہ یہ ہے کہ again it has to pass through the it has to pass before budget is approve first within the organization it is discuss but it also goes to the ministry of of the puts that budget of the organization and and that is before before the national assembly and the national assembly appropriates اور approves دی بجٹ نا یہ جو بجٹ ہر سال اپروو ہوتا ہے اس میں ان تمام آرگنائزیشنس کا بجٹ کیونکہ ہم نے uh, پڑھا تھا کہ جو بجٹ ہے منسٹری آف فائنینس جتنی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے ہر سال ان کا بجٹ دیر از اے بجٹ کال اور it ask that every organization should send its budget to be included in the annual budget of the government of Pakistan تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بھی گورمنٹ کو سے گرانٹس uh, ملتی ہیں to various government organization it has to be appropriated by the approved by the assembly تو یہ ایک کنٹرول میکنیزم ہے اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ uh, جو بجٹ ہوتا ہے it it is is an budget یعنی بجٹ یہ ہے کہ جتنا ایک آئٹم کے اوپر ایکسپینڈیچر اپروو ہو گیا ہے آپ اسی کے اندر رہ کر بجٹ جو ہے اسپینڈ کر سکتے ہیں تو ایکسپینڈیچر جو ہے is limited to the specific item where the budget has been approved so یہ بھی ایک میکنیزم ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا اور اگر اس سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو then the public officials are answerable to the legislature اور اس میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے وہ it gives answer before the legislature that why that specific expenditure has exceeded اور why it was not done according to the procedures administrative leadership جو انٹرنل اکاؤنٹبلٹی کا ایک قسم ہے what is administrative leadership we are going to talk about leadership managerial اور administrative leadership in a greater detail لیکن یہاں پر اتنا کہنا یا سمجھ لینا کافی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے وہ ایک طرح سے انسپائر کرتی ہے دی امپلائیز اور the subordinates working in the organization کہ وہ they should perform their best اور it is the leadership which improves the اور encourages people to work in a better way اور and it guide the employee supervision میں گائیڈنس ہوتی ہے ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور ایک طرح کی انکریجمنٹ ہوتی ہے جو امپلائیز کو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ سے ملتی ہے اور جہاں پر لیڈرشپ اداروں میں اچھی ہوگی وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور لوگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کریں گے تو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے اب ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے اب تک تو جو ہم نے بات کی وہ یہ تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو انٹرنل سسٹمز ہیں کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی جو یہ ہم نے براڈ پیرامیٹرس جو ہیں ڈسکس کیے تھے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں جو مختلف طریقہ کار ہیں کسی بھی ادارے کو جواب دہ قرار دینے کے لیے یا جو اس کو کوشچن کر سکیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا تو اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ ہے لیجسلیٹو سسٹم جو ہے اٹ آس the organization why they have done what they have done and how they have done and the organization their position the legislative control as you can see on the slide which is one of the mechanisms of accountability it is the major instrument of public accountability and is the authority of legislature to empower, uh, investigate and censure the executive branch. The legislature enacts laws, authorizes administrator to engage in quasi-legislative and quasi-judicial activities, and it appropriate funds. What it means is that legislature can ask the public officials uh, and it can question public executive that what they have done and why they have done so it has the authority and it is empowered to question the executive branch of the government so کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ جو کیونکہ executive branch is the branch which is actually the exact branch is the branch which implements the policies اور وچ امپلیمنٹس دی ایکشن اور چونکہ وہ ایکشنز جو ہیں uh, اگر ان لائن وتھ پالیسی نہ ہو تو لیجسلیچر جو ہے وہ اس کو کوشچن کر سکتی ہے اس میں جو لیجسلیچر ایک uh, طریقہ کار استعمال کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی uh, کا اس میں وہ میکینزم ہے پہلا question the action of the executive branch of the government اور کوشچن سیشن جو ہے کسی بھی اسمبلی میں کا جب اسمبلی ان سیشن ہوتی ہے اور اسمبلی یا پارلیمنٹ کا پرپز ہی یہ ہے کہ وہ حکومت کے جو ادارے اس کی پالیسی کو یا اس کے پروگرامز کو یا اس کے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیجسلیچر اپنی ایئرز اور آئیز جو ہے اوپن رکھے اور وہ یہ دیکھے کہ کیا جس طرح سے ایگزیکٹو برانچ وہ پالیسی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے کیا وہ ان لائن ہے یا نہیں تو سلائڈ پہ جیسے کہ ڈسپلیڈ ہے that the first hour of the every day sitting of a legislature is known as the question hour تو یہ کوشچن آر ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ کوشچن کر سکتے ہیں and this time is allotted for asking and answering question every legislator after giving due notice is entitled to ask question so ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسمبلی میں جس میں لیجسلیٹر جو ہیں وہ کوشچنس کر سکتے ہیں ایگزیکٹو برانچ کو یا پبلک ایڈمنسٹریٹرس کو کہ ان کے جو ایکشنز ہیں اور یہ جو کوشچنز آپ یوں تصور کیجئے کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو منسٹرز انچارج ہوتے ہیں ان سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ریلوے کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو ایک پراپر طریقہ ہے وہاں پہ جو منسٹر ہے وہ منسٹر انچارج بھی ہوگا ٹرانسپورٹ کا اور وہ اسمبلی میں ممبر بھی ہوگا تو کوئی بھی دوسرا لیجسلیٹر جو ہے وہ یہ کوشچن کر سکتا ہے if that organization is not functioning efficiently and effectively then the question can be raise to the minister as to why something happen which which should needs the explanation and which I think the public would like to know that the particular incident at that why it happen so پھر ہے ریزولوشنز اینڈ موشنز یہ بھی ریزولوشنز اور موشنز جو ہیں وہ بھی ایک طریقے کے آپ کہیں کہ کوشچن ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سینشور کرنا سینشور کا مطلب ہے کہ آپ کریٹیسائز کریں کسی بھی منسٹری کو لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جو ریزولوشنز اور موشن کا طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ ریکمینڈ کریں آپ سجیسٹ کریں یا آپ پوچھیں اور اس میں مقصد جو ہے کریٹیسائز کرنا نہیں ہوتا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایکشنس کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ لایا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ وہ اپنے ایکشنس کو اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ ادارے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا سو ریزولوشن اور موشنس کا ایکسٹرنل میکینزم ہے جو کہ اداروں کی ان پارلیمنٹری سسٹم اگین جو ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے جو نیکسٹ اس میں ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے وہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے جب اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ڈبیٹس اور ڈسکشن کا نا ایز وی آل انڈرسٹینڈ کہ جو پارلیمنٹ ہے یا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرے قانون بنائے یعنی جو بھی قانون سازی سے مطلب ہے کہ جو بھی فیصلہ جس کو پوری ملک میں نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اب یہاں پر جو ڈبیٹس اور ڈسکشن وہ تو ایک اس کی رسپانسبلٹی ہوگی لیکن دوسری جو اہم رسپانسبلٹی ہے اور جو ریلیٹ کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی سے وہ ہے ڈسکشنز اینڈ ڈبیٹ ڈسکشنز اور ڈبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے کارکردگی کے بارے میں ڈسکشنز یا ڈبیٹس ہو سکتی ہیں تو جو ڈسکشنز اور ڈبیٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اسمبلی یا لیجسلیچر جو ہے وہ کسی ادارے کے اوپر کی کارکردگی پہ بحث کرتے ہیں یا کوشچن ریز کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ some sometimes the broader national issues جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشنز اور ڈبیٹس ہوتی ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنسنسس کسی کانفلکٹنگ ایشو کے اوپر جو ہے وہ آ سکے تو وہ تھرو ڈسکشنز اور debate in the national assembly جو ہے وہ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ پرپز ہم جو جس مقصد سے بات کر رہے ہیں وہ جب اداروں کی کارکردگی پرفارمنس کے بارے میں یا اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں جب کوشچن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک طرح سے لائم لائٹ میں آتے ہیں اور پبلک کو بھی پتا چلتا ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں یا بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو ڈبیٹس اسمبلی کی ہوتی ہیں they are broad in the press یا لکھی بھی جاتی ہیں ڈاکیومینٹیڈ ڈاکیومینٹس ہوتے ہیں وہ تو اس طرح سے یہ عوام کے سامنے جو ہے اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ بحث جو اسمبلی میں ہوتی ہے اس کے ذریعے آتی ہے اب یہاں پر ایک جو کسی بھی نیشنل اسمبلی جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ بڑا ایک الیبوریٹ میکانزم ہوتا ہے جس کو committee committees of the legislature کہا جاتے ہیں کہتے ہیں چونکہ حکومت اتنی ہمیں اتنا اس کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے ان ٹرمز آف نمبر اور جغرافیکل اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کے علاوہ جو ممبران ہوتے ہیں اسمبلی میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس چیز کو مزید فوکسڈ کرنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے ایک علیحدہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے کوئی بھی ایسا ایشو جو ہے اس کی کمیٹی بنا دی بنا دی جاتی ہے اور یہ سسٹم کمیٹیز کا سسٹم جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی اور بعض دفعہ یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں اداروں پر بھی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ خاص طور پہ بڑے جو ادارے ہوتے ہیں اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں لائک ریلویز کے اوپر جو ہے کمیٹی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے واپٹا جو ہے اس پہ کمیٹیز کمیٹی ہوتی ہے یعنی جو حکومت کے بڑے ادارے ہیں اور جن کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے عوام کو سروسز پہنچانے سے ان کے اوپر کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اسمبلی میں بہت ساری جو ہے اسمبلی کی کمیٹیز ہوتی ہیں اور ان کمیٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اداروں کی کارکردگی ہے ان کو سامنے لایا جائے اور ان کے اوپر بجائے اس کے کہ پوری اسمبلی میں اس پہ بحث ہو یا کوشچن ہو اس کو ایک مزید فوکسڈ بنا کر اور اس کے اوپر مزید جو ہے بحث کی جا سک بحث کی جاتی ہے اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کی پرفارمنس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں تو یہ ایک نائنٹیز میں ایک سسٹم آف کمیٹی جو لیجسلیٹو کمیٹیز تھیں اس کو اسٹرینتھن کیا گیا تھا اور بہت سے اداروں کے لیے کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ریکمینڈیشنز ہوتی ہے کمیٹی کی تو ادارے جو ہیں پھر چونکہ پریس اور پبلک کے سامنے آتے ہیں تو اس میں کچھ امپروومنٹ کی ایک پہلو بھی نکلتا ہے اب چند ایک میتھڈس ہیں جو ایگزیکٹو کنٹرول کے ہیں جس کی ہم بات کریں گے پہلا جو میتھڈ ہے ایگزیکٹو کنٹرول کا کیونکہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ ہی ہے جس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے کیونکہ کام جو حکومت کا ہے زیادہ ایگزیکٹو برانچ نے ہی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے policy making and the chief executive along with his cabinet control administration through policy making and all important decisions are taken by the cabinet اب یہ ہے یہ ایک ایگزیکٹو میکینزم ہے آف کنٹرول اور یہ ہے کہ جو پالیسی ڈسیزنز جو ہیں وہ کیبنیٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر بجٹری سسٹمز ہیں اس کی ہم نے بات کی ہے کہ بجٹری سسٹمز کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں بجٹری میکینزمز جو ہیں جو ایگزیکٹو کے بجٹری میکینزم ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور وہ اپروپریٹ ہوتا ہے and it is budget, which not the budget which not only which the budget but the also is expenditure according to the approval and there is a proper utilization of the funds third mechanism جو ایگزیکٹو کا ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ سسٹم ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے جسے ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو کو کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کریں گے کہ ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے کس طرح سے کس طرح سے یہ میتھڈ ہے ایگزیکٹو کنٹرول کا تو یہ جو میتھڈ ہے کہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ انشور کرتا ہے کہ ان لوگوں کو چنا جائے یا سلیکٹ کیا جائے جو واقعی ان اداروں میں کام کرنے کے قابل ہے اور اس کا ہم نے سارا سسٹم اور میکینزم جو ہے وہ دیکھا تھا کہ وہ ریکروٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کمپیٹیو ایگزام میں آتے ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ایک پورا میکینزم ہے جس سے گزر کے افسران کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ اداروں میں کام کے لیے ان کو آفر دی جاتی ہے پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ سارا میکینزم جو ہے یوں تصور کیجئے کہ ایک کنٹرول کا میکنزم ہے اور ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی اسی کنٹرول میکنزم کو فالو کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے جس کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ ان اداروں کے لیے سوٹیبل ہے اب ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ of course the executive is the one which is the which really runs the government and since they take action they implement the policies therefore they are in the limelight as far as administrative accountability is concern تو ایک تو ایگزیکٹو کا اپنا میتھڈ ہے جس سے ایگزیکٹو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور ہم نے اس کی بات کی کہ بجٹری میکینزم سے کنٹرول کیا جاتا ہے بجٹری سسٹم سے اور کیبنیٹ uh, سسٹم سے اور پھر ریکروٹمنٹ سسٹم uh, سے تو جو ایکسٹرنل میکینزمز میں ایگزیکٹو کو کنٹرول uh, جو کیا جاتا ہے جس سے وہ ہے judicial accountability judiciary is one of the important external agency which exercise control over administration. Judicial control means the power of the courts to keep the decision and acts of the اب لوشچن یہ ارائیز ہوتا ہے کہ اتنا ایگزیکٹو کا اپنا سسٹم ہے انٹرنل سسٹم ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے تو ایگزیکٹو تو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ public official are working uh, to provide services to the public, but in their day-to-day uh, working and in their day-to-day administrative actions, there is a tendency that they may sometimes violate certain rules, and they may not provide the service as it would be deemed necessary to be provided by these organisations اور بائی دیز پیپل یا یہ بھی ممکن ہے کہ uh, جو پبلک آفیشلز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے پورا نہ کر پائیں یا there could be an element of negligence negligence کا مطلب uh, بعض دفعہ کانشیس uh, ہو سکتی ہے لیکن بعض دفعہ انکانشیس نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے پبلک آفیشلس کی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشل اکاؤنٹ جو جوڈیشری ہے it can act on its own and ask that and ask the public official to explain that why they have violated certain rule so external mechanism جو ہے وہ بھی ایگزٹ کرتا ہے اور اس کی مثال جیسے میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ اخبار دیکھا کریں کئی دفعہ اخبار میں اس طرح کی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے جہاں پہ جوڈیشری نے آن اٹس اون جو ہے ایکشن لیا جہاں پہ پبلک آفیشلز نے نیگلیجنس شو کی اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا پبلک کو ہیلپ کرنے کے لیے تو یہ ایک میکنیزم ہے جو کہ judiciary is empowered to take action on its own and ask the explanation Uh, from the uh, executive branch, from those who are implementing the policies, as to why they have not been able to do uh, what they were supposed to do. Now, there is a definition which is again given by L.D. White. Leonard D. White has explained the judicial accountability, and he says, the importance of judicial control system of formal external official and their acts primarily exercise by the legislative bodies and that impose by the court یعنی جو جوڈیشل uh, اکاؤنٹیبلٹی کا میکنیزم ہے دو طریقے کا ہے according to Leonard D White ایک وہ ہے جو لیجسلیچر کے پرویو میں فال کرتا ہے اور دوسرا وہ جو کوٹس جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ مانگتے ہیں یعنی ایک تو ایکشنز جو ہیں ایگزیکٹو کے وہ ایکشنز ہیں جن کو لیجسلیچر کوشچن کرتے ہیں ڈبیٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے ایکشنز وہ ہیں جس کو کورٹ جو ہے وہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں تو یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایگزیکٹو برانچ کی یا جو ایڈمنسٹریٹر ہیں پبلک ایڈمنسٹریٹر وہ جوڈیشل بھی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور لیجسلیٹو بھی ہے نا the purpose of judicial accountability is کہ جو پبلک آفیشلس کے ایکٹ ہیں یعنی جو ان کے ایکشنز ہیں actions when they are working in their offices whether those actions are not violating the constitutional rights given to the citizen یعنی constitutionality of their decision and second is the legality of their decision so دو ایریاز کو جوڈیشل اکاؤنٹبلٹی جو ہے وہ کور کرتی ہے یعنی دو ایریاز کون سے ہیں ایک ان کی کانسٹیٹیوشنالٹی یعنی whether their actions were according to the constitution or not and second is whether their action legal or whether these were not in اور اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت سی اس کانٹیکسٹ میں ملیں گی جہاں پر پولیس خاص طور پہ جہاں پہ پولیس کے بہت سے ایکشنز کو کوشچن کیا جاتا ہے کہ whether these were legal or whether these were in تو جب آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ کسی بھی کیس کو کلوزلی فالو کریں تھرو نیوز پیپر تو اس میں اس طرح کے کوشچنز ارائز ہوتے ہیں کہ whether the actions taken by the police were legal or whether they were not legal whether they should have been done or they should have not been done so اس طرح کی جو ایشوز ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کوشچنز بعض دفعہ پبلک آفیشلس کو کافی کورٹ تک بھی لے جاتے ہیں اور اگر آپ کیسز کو بغور اخبار میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ the actions of the public officials can be question in the court by the court and by the legislature اور یہ خاص طور پہ ان اس طرح کے ادارے جو زیادہ پبلک کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان پہ یہ جو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ اپلائی کرتی ہے نا what are the types of remedies یعنی اس کی کیا اگر ان کو کس طرح سے اس کی کیا کس طریقے سے اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے so the type of remedies are two are two type of remedies that are available and what is it there is legal remedies against the unlawful acts of government official and one is called the rule of law and the other is called the administrative law اب یہاں پر دو طرح کی ریمیڈیز جو ہیں وہ سٹیزنس کو اویلیبل ہیں اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر پیپر پہ آپ دیکھیں تو رول آف لا اور ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی یہ دونوں اویلیبل ہیں سٹیزنس کو اب یہ ایک دوسرا کوشچن ہے کہ کس حد تک وہ کس ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ سٹیزنز جو ہیں اپنے رائٹس ان آرگنائزیشن سے اویل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم بات ابھی کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں صرف ہم ان ایریاز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمارے کورس کے پرویو سے باہر ہیں کہ ہم ان چیز کو اس اسٹیج پر کوشچن کریں to ask whether these institution we are seeing that yes these two remedies are available اور جہاں تک رول آف لا کی بات ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے اس کی ذرا ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ رول آف لا جو ہے وہ ذرا سمجھنا آسان ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی کچھ ایکسٹینٹ تک ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو لا کی ہم نے ایک اٹمپٹ کی ہے ان دا فارم آف محتسب there is a federal hain uh, بھی کہتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا جو کیا ہے رول آف لا کی جو ایکسپلینیشن آپ slide میں دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہے یعنی اگر قانون ایک کسی بھی ملک کا قانون ہے ارسپیکٹو آف کہ کسی کا اسٹیٹس کیا ہے یا کسی کی پوزیشن کیا ہے خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یا مائنورٹیز ہیں یا میجورٹیز ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے قانون کی جو ایپلیکیشن ہے وہ یکساں ہے سو تھیوریٹیکلی اگر اس کانسیپٹ کو دیکھا جائے nobody is above the law that is what the slide is trying to explain that nobody is above the law everybody is has to obey the law and if somebody violates the law the person will be punished or penalised according to the law position of that person is. So ordinarily the aggrieved party shall have all these legal remedies against the offending officials. یعنی اگر کسی ادارے کی وجہ سے کسی انڈیویجول کو یا کسی اور ادارے کو نقصان پہنچا ہے تو that individual created a grievance will be punished or will be punished according to the law irrespective of whether that person is uh, who, whoever that person is. So rule of law says that everybody is equal before the law and everybody will get the remedy before the law. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لا کا ہے اور ایڈمنسٹریٹو لا کا جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ہمارے ہاں ہم نے کوشش کی ہے بنانے کی ایٹیز میں یہ ادارہ بنا تھا اس میں بہت سے اداروں نے کی جو جو وہ وائلیٹ کرتے ہیں یا سٹیزنس کو ان کو سروسز نہیں پرووائڈ کرتے یا سٹیزنس کی گریوانسز ہوتی ہیں امبرڈسمن جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے یعنی tries to it tries to remedy the grievance of the citizen تو یہ ایک سسٹمز ہیں میکنیزمز ہیں جس سے ایڈمنسٹریٹولی اداروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے نا what have we learned and what have we try to understand in this lecture of accountability جو چیز ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو وہ کیا ہے اور پھر یہ جاننا چاہا کہ کنٹرول کیا ہوتا ہے پھر یہ کہ کنٹرول اور اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح سے اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھا کہ اسٹینڈرڈس پروسیجرز اور سسٹمز اور میکینزمز ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو اداروں میں اسٹینڈرڈ سسٹمز اور پروسیجر کے مطابق جو ہے انہیں کام کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن بہیویئر جو ہے آرگنائزیشن میں اس میں کنفارمٹی اور یونیفارمٹی آئے یعنی وہ کنفارم کریں ٹو اے اسٹینڈرڈ اور ان کا جو بہیویئر ہے وہ یونیفارم ہو تاکہ اس کو پرڈکٹ کرنے میں اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزمس کو دیکھا ہم نے کہ وہ پاکستان میں کیا ہے کس طرح سے ایگزٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کیا ہے جہاں پہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے اس کے ایکشنس کو اس کے ڈسیزنس کو جو ہے وہ کوشچن کیا جاتا ہے اور اس کے ہم نے انٹرنل uh, میکینزمس کی بات کی اور ایکسٹرنل میکینزمس جو ہیں ان کی بات کی اور ایک میں یہاں پر چیز اور ایڈ کروں گی کہ ایکسٹرنل میکینزمز میں پریس جو ہے اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اکاؤنٹیبلٹی کا یعنی وہ پریس جو ہے وہ اداروں کی ایگزیکٹو اداروں کی جو کارکردگی ہے اور ان کے جو ایکشنز ہے وہ پبلک کے سامنے لے کر آتی ہے اور اس طرح سے اس کو بھی ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنیزمز میں شامل کر سکتے ہیں تو آج ہم نے جو اکاؤنٹبلٹی یعنی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھا ہے آسان ہے اور ہمیں ان تمام اداروں کا پتہ چلا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے except that one has to keep oneself updated اور اس کے لیے وہی ہے کہ آپ اخبار پڑھیے اور لیکچرس کو غور سے سنیے اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کیجیے اب اجازت دیجیے see you in the next lecture and we'll talk more about accountability اللہ حافظ